بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں آپریشن ریسرچ یہ کورس ہے virtual university government of Pakistan کا یہ جو کورس ہے یہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے اسٹیٹسٹکس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے ہم نے تین لیکچرز مکمل کر لیے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر فور ہے اس کے اندر ہم مختلف ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے آج فارملی ہم آپریشنس ریسرچ اسٹارٹ کریں گے اس سے جو پہلے تین لیکچرز تھے اس کے اندر ہم نے او آر کو انٹروڈیوس کیا اس کو ڈیفائن کیا اس کو بتایا کہ کہاں کہاں اپلائی کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جن لوگوں نے پہلے تین لیکچرس نہیں دیکھے ان سے میری ان کو میری ایڈوائز ہے ان کو میری سجیشن ہے کہ وہ تین لیکچر ضرور دیکھیں جس سے آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یہ سبجیکٹ یا یہ کورس کیوں پڑھنا چاہیے لاسٹ لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مختلف اسٹوڈینٹس ہیں جو میڈیکل کر رہے ہیں انجینئرنگ کر رہے ہیں یہ انجینئرس ہیں وہ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں تو آج سے ہم فارمل او آر اسٹارٹ کریں گے او آر کی ٹیکنیکس کیا ہے او آر کا سبجیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں آج سے ہم بات چیت شروع کریں گے تو جناب اسٹارٹ کرتے ہیں formal O R lecture number four operation research یا آپریشنل ریسرچ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ انگلینڈ کی طرف جا رہے ہیں یورپ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پہ یہ آپریشنل ریسرچ کے نام سے ہے اور اگر آپ امریکہ کی طرف جا رہے ہیں یا اس کانٹیننٹ میں ہیں تو وہاں پہ یہ آپریشن ریسرچ کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے ایبریویشن کے تحت آپ او آر رکھیں او آر یاد رکھیں آج لیکچر نمبر فور ہے ان تین لیکچرز کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ او آر کیا ہوتا ہے اس کی اپلیکیشنس کیا ہو سکتی ہیں اس کو کس کس جگہ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس کس جگہ اپلائی نہیں کر سکتے کیا کیا ہینڈی کیپس ہیں اور ہمارے ملک میں یہ کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا ہے کیا کیوں نہیں اپلائی کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے مختلف سیکٹرز بھی دیکھے کہ کن کن کی جگہ پہ اس کی اپلیکیشنس ہیں تو وہاں سے یہ انالائز کیا وہاں سے ہم نے یہ معلوم کیا کہ اس کی تو بہت جگہوں پہ اپلیکیشنس ہیں اور بہت سارے لوگوں کو اس کو پڑھا دینا چاہیے اپلائی کریں یا نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے لیکن اگر ایک اس کا ایکسپوئر ہوگا تو وہ ان ٹیکنیکس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی یا یہ کمپیوٹرز عام ہیں جو آج کل کے دور میں جو کمپیوٹر کو نہیں جانتا ہوگا اسے کمپیوٹر الٹریٹ کہتے ہیں اور اس کے لیے بڑی مشکل آتی ہے ٹھیک ہے نا جن کو کمپیوٹرز آتا ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں مینجمنٹ مینجمنٹ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ اس سبجیکٹ کو جانتے ہیں تو آپ کے لیے اس کو اپلائی کرنا آسان ہوگا یا یہ کنسیو کرنا آسان ہوگا کہ اس کو کس کس جگہ پہ اپلائی کیا جا سکے کبھی مشکل پرابلمس میں آپ پھنس جائیں گے تو ہم فوراً او آر والے کو بلائیں گے اسے کہیں گے یار یہ میرے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو اگر وہ ایکسپرٹ ہوگا تو کر دے گا اگر وہ نیم حکیم والی بات ہوئی تو شاید آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکے لیکن میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ مینیجر کا اپنا ایک اہم رول ہے اس نے ڈیسیزن لینا ہے اور ساری ساری ذمہ داری اسی کے اوپر آتی ہے مینیجر کہہ لیں یا چیف ایگزیکٹو آفیسر کہہ لیں یا چیف آپریٹنگ آفیسر کہہ لیں یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے ایک ٹولس ہے یہ اس کے لیے ایک ہتھیار ہے جس کو استعمال کر سکتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آن آپریشن ریسرچ جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ آج ہم پڑھیں گے سی پی ایم اور پرٹ یہ ایک نیٹ ورکس کی ایک برانچ ہے جس کے اندر ہم پڑھیں گے کریٹیکل پاتھ میتھڈ اور پرٹ تو اس کو انٹروڈیوس کریں گے اس کے کانسیپٹ بتائیں گے آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اس کے لیے پہلی کوئی نالج کی ضرورت نہیں ہے یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں ایک عام آدمی عام فہم کا اگر اس سبجیکٹ کو صحیح طریقے سے دیکھے تو اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کو سیکھ سکتا ہے کوئی پری نالج کی ضرورت نہیں ہے آبویسلی یہ آپ کے پاس لیکچر کیسے پہنچ رہے ہیں جی virtual university government of Pakistan کے تعاون سے یا توسط سے پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے we should be to the government of Pakistan یہ فیسلٹیز یہاں پہ اسٹیبلش کر لی جو ہمارے اسٹوڈینٹس کے لیے ہماری فیکلٹی کے لیے ہماری کنٹری کے لیے بڑی فائدہ مند سود مند ثابت ہو رہی ہے اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہلے لیکچر سے او آر پروسیس کیا تھا وہی پانچ اسٹیپس پہلا اسٹیپس پرابلم آبزرویشن کیا آپ آبزرو کریں اس کے بعد پرابلم کو ڈیفائن کریں اس کے بعد ماڈل کو کنسٹرکٹ کریں اس کو سالو کریں امپلیمنٹ کریں اور یہ پروسیس ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ جو سلائڈ ہے یہ چلتی رہے گی پورے پینتالیس لیکچر کے دوران کہ او آر پروسیس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ہم نے کہا تھا آپ کو بتایا تھا کہ آبزرویشن اور پرابلم ڈیفینیشن آج تک کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں ہوا کہ جو آبزرو کر کے بتا سکے کہ یہ پرابلم ہے یہ کام ابھی تک بھی آدمی نہیں کرنا ہے خود ہی دیکھنا ہے ان سمجھدار لوگوں نے یا ان لوگوں نے جو خاص خاص عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ پرابلم ملک کے ہو سکتے ہیں وہ پرابلم شہر کے ہو سکتے ہیں وہ پرابلم انڈسٹری کے ہو سکتے ہیں وہ پرابلم کمپنی کے ہو سکتے ہیں وہ پرابلم یونیورسٹی کے ہو سکتے ہیں تو جناب پرابلم جو آبزرویشن ہے یہ انسانی ذہنی کر سکتا ہے انسانی دماغ ہی کر سکتا ہے ابھی تک اس طرح کی کمپیوٹر نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر لگا دے اور وہ بتا دے کہ جی اس ملک کے اندر یا اس شہر کے اندر یا اس علاقے کے اندر ٹرانسپورٹ کی پرابلم ہے نہیں وہ نہیں بتا سکتا وہ آدمی کو ہی دیکھنا ہوتا ہے آدمی کو ہی آبزرو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ الٹیمیٹلی جو بھگتنے والا ہے یا اینڈ یوزر جو ہے وہ کون ہے وہ بھی آدمی ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے پاس آبزرویشن خود کرنی پڑے گی آپ کو پرابلم کو بھی خود ڈیفائن کرنا پڑے گا جب پرابلم ڈیفائن کر دیں تو اس کے بعد پھر ایک ماڈل بناتے ہیں پھر یہ کمپیوٹر جو ہیں یہ مشینیں جو ہیں یہ ٹولس ہیں یہ گیجٹس ہیں یہ ٹیک اوور کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس سولوشن نکل آتا ہے سولوشن جب نکلتا ہے تو اس کے بعد امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کس کی ضرورت پیش آتی ہے دوبارہ سے آدمی کی ضرورت پیش آتی ہے پھر ہم لوگ جاتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں اور پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ماڈل بنایا تھا یا جو سولوشن بنایا تھا وہ صحیح نہیں ہے یا جو پرابلم کو ڈیفائن کیا تھا وہ صحیح نہیں ہے یہ ہماری آبزرویشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے مثال کے طور سے کہ آبزرویشن آپ کی صحیح نہ ہو آپ تو بہت سینسٹو لوگ ہیں اور جا کے فوراً دیکھ لیتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بسز کی پرابلم دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی پرابلم دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک خاص ٹائم پہ پرابلم ہوتی ہے صبح کے وجہ سے دفتر جاتے ہیں لوگ یا بزنس پہ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت رش ہوتا ہے یا جس وقت چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت رش ہوتا ہے اگر آپ گیارہ بجے کے قریب یا بارہ بجے کے قریب جائیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا آپ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکیں گے کہ بس کی کوئی پرابلم ہے آپ اگر فرض کریں کہ لاہور کے اندر ہے اور فیروز پور روڈ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے گیارہ بجے کے قریب ساڑھے گیارہ بجے کے قریب تو آپ دیکھیں گے کہ بسیں زیادہ تر خالی جا رہی ہوتی ہیں آپ کہیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے تو یعنی کہ آبزرو آپ صحیح ٹائم پہ نہیں کر رہے آپ کی آبزرویشن صحیح نہیں لیکن اگر صبح کے وقت آپ کو جانے کا اتفاق ہو اور اگر خود ٹریول کرنے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے کتنا رش ہوتا ہے کتنی پرابلمس ہوتی ہیں یہ لوگ فیس کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کسی وقت جائیں اور دیکھیں معلوم ہے کہ ٹرین تو ایک ٹھیک ٹائم پہ آ گئی کوئی ایک ٹرین لے لیں اور ٹھیک ٹائم پہ آ گئی آپ نے کہا جی ہاں ٹرینیں ٹھیک ٹائم پہ چلتی ہیں لیکن آپ کو پورے دن کھڑے ہو کے دیکھنا پڑے گا کہ لاہور اسٹیشن کے اوپر یا حیدرآباد اسٹیشن کے اوپر ٹرینس کس ٹائم پہ آ رہی ہیں یا کتنی ٹرینس رک رہی ہیں یا کتنی فریکوینسی ہے جب پورا ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں پانچ دن سات دن آپ چیک کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا سچویشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ آبزرو کیا ہوگا اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں تو ایک زمانہ ہوتا ہے یہاں پہ فوگ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس وقت ٹرینس بھی ذرا سلو چلتی ہیں اس وقت فلائٹس بھی کم آتی ہیں اگر آپ آبزرو کریں گے اس وقت تو اس وقت سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے اس سچویشن کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے یا جرنلائز سچویشن uh, کو آپ اس فوگ کی سچویشن کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے تو یہ جو آبزرویشن ہوتی ہے یہ بھی ایک ٹوٹل طریقے سے کرنی ہوتی ہے اور پھر اسی طریقے سے ماڈل کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے تو کبھی آپ آبزرویشن آپ کی غلط ہو سکتی ہے آپ کی جو پرابلم ڈیفینیشن غلط ہو سکتی ہے اور اندر ورڈس آپ کا جو ماڈل غلط بن سکتا ہے اور آپ کا سولوشن بھی غلط ہو سکتا ہے تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے اور ریکٹیفائی اگر اچھا بن بھی گیا بہت اچھا بن بھی گیا تو اس کے بعد بھی دوبارہ سے کیا کرتے ہیں آپ اس کو ریفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی ہے یہ دنیا اسی لیے ترقی کر رہی ہے کہ ہر وقت ہم اپنے امپروومنٹ کی بات کرتے رہتے ہیں اگر آج سے ساٹھ سال پہلے کی بات کریں تو یہ جو جہاز ہیں آج اس طرح کے جہاز نہیں تھے بہت ہی پریمیٹو قسم کے جہاز تھے ان کو دیکھیں کہیں عجائب گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو لیکن وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے وہاں سے چلنا شروع ہوا اور اس کے بعد آج دیکھیں کتنے سوفیسٹیکیٹڈ قسم کے ایروپلین آ گئے ہیں بسز کی کنڈیشن دیکھیں تو کتنی چینج ہو گئی ہیں آپ سائیکلز دیکھیں جو اس وقت سائیکلز ہوتی تھی آج سائیکلز کیسی ہو رہی ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ آپ کچھ اور جگہوں پہ دیکھیں آپ اگر آپ جا کے دیکھیں اس کے اندر جو سوپ انڈسٹری ہے یا ڈٹرجنٹ انڈسٹری ہے اس میں کتنی ترقی ہوئی ہے تو کس طریقے سے ہوئی ہے یہ ایک امپرومنٹ کا اللہ میاں نے آنسر رکھا ہوا ہے انسان کے اندر تو وہ امپرومنٹ کرتا جاتا ہے دیکھتا جاتا ہے آبزرو کرتا ہے کہ یہ ہم امپروو کر سکتے ہیں پھر پرابلم ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ماڈل کنسٹرکشن کی بات کرتے ہیں آپ دیکھیں آج سے کچھ دن پہلے کیا ہوتا تھا فاؤنٹین پین لوگ استعمال کرتے تھے جس میں سیاہی بھرتے تھے اس کے بعد پھر بال پوائنٹ آیا پھر دوسرے رولر بال پینس آئے اور مختلف طریقے کے پینس آئے اب آج کے جو پینس دیکھیں بہت زیادہ ایفیشینٹ ہو گئے ہیں تو وہ جو تھی کہ سیاہی گرا کرتی تھی وہ چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی بھی ابھی ضرورت ہے اگر آپ نے پختہ ہینڈ رائٹنگ کرنی ہے تو اسی طرح سے وہ جو سیٹے کا قلم ہوتا تھا یا زیڈ کی نیو ہوتی تھی اس سے آپ لکھیں گے تو آپ کی اردو اچھی ہوگی اسی طرح کے پینس آج کل بھی آ گئے ہیں لیکن ذرا مہنگے ہیں یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ او آر پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے کیوں چلتا ہے تاکہ امپروومنٹ کر لیں امپروومنٹ کس لیے کریں تاکہ آپ کے پروفٹ ہو سکے آپ کی انڈسٹری ایفیشینٹلی چل سکے آپ کی جو فیکٹری ہے ایفیشینٹلی چل سکے آپ کا جو سیکٹر ہے ایفیشینٹلی چل سکے ایک کال لے لیتے ہیں ایگریکلچر کی مثال لے لیں ایگریکلچر سیکٹر میں آج کل ٹریکٹر بڑے اچھے ایفیشنٹ آئے ہوئے ہیں اگر آپ دوبارہ سے وہی حل استعمال کریں ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ باغ لیکن وہ اتنی زیادہ ایفیشینسی نہیں آئے گی اگر آپ ٹریکٹر کو استعمال کریں گے تو ہاں بہت زیادہ کام جلدی ہو سکے گا اور ایفیشینٹلی ہو سکے گا اور افیکٹولی ہو سکے گا تو یہ جو امپروومنٹ ہوتی ہے یہ اسی طریقے سے آتی ہے کہ پروسیس آگے بڑھتا جاتا ہے تو ہم بھی آگے بڑھاتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے فوکس کرنا ہے ماڈل کنسٹرکشن اور سولوشن کے اوپر اور آج جیسے ہم نے بات شروع کرنی ہے کہ او آر ٹیکنکس کی بات کریں گے کوئی ایک خاص قسم کا ماڈل بنائیں گے اس کا سولوشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم دیکھیں گے یہ ایک ٹیکنیکس کون سی ہے اور یہ کس طرح سے کس کس جگہ پر اپلائی کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا we are in the O R process اور او آر پروسیس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں او آر ٹیکنکس کی طرف جا رہے ہیں اب ہم نے کہا کہ پرابلم ڈیفینیشن جو ہے یا آبزرویشن ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں یہ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں جو میڈیکل کے اسٹوڈینٹس اپنے پرابلم دیکھ لیں انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس اپنے پرابلم دیکھ لیں اور جو انجینئرس ہیں وہ اپنے پرابلم دیکھ لیں فزسسٹ اپنے پرابلم دیکھ لیں جب وہ پرابلم دیکھ لیں ڈیفائن کر لیں تو ہمارے پاس آئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سالو کرتے ہیں ہم ٹیکنیکل پرابلمس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم مینجمنٹ پرابلمس کی بات کر رہے ہیں ہم آپریشنل پرابلم کی بات کر رہے ہیں اگر فزسسٹ اپنی کوئی تھیوری کی بات کرتا ہے پارٹیکل فزکس میں تو ہم اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو اس کو پتا ہے لیکن کسی جگہ کسی ایک سسٹم کو کسی ایک پروسیس کو ایفیشینٹ بنانا ہو افیکٹو بنانا ہو تو ہم ضرور ہیلپ کر سکتے ہیں مثال کے طور سے نیوکلیر ریئیکٹر ہے اس کی آپریشن کی بات ہے اس کی مینٹیننس کی بات ہے اس کی اپگریڈیشن کی بات ہے اس کے اندر ہم ضرور بات چیت کر سکتے ہیں لیکن وہ ٹیکنالوجی ہے اس کی ہم بات چیت نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کے اندر کمپیٹنٹ نہیں ہے ہمارے پاس اس کی نالج نہیں ہے وہ کام کون کرے گا وہ فزسسٹ کرے گا اور وہیں پہ وہ نیوکلیر سائنٹسٹ ہی کرے گا وہ خود ہی کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن ایفیشنسی کی بات ہے سیفٹی کی بات ہے سیکورٹی کی بات ہے وہ پرابلی او آر کے آدمی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں چلتے ہیں آگے او آر ٹیکنیکس کیا تھیں وہی چار پانچ ٹیکنیکس جو میں نے بتایا تھے میتھمیٹیکل پروگرامنگ ہے میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ ہے پرابلسٹک ٹیکنیکس ہے انوینٹری ہے نیٹ ورکس ہے این ادرس ہیں یہی چار پانچ ٹیکنیکس ہیں ان میں سے آج ایک ٹیکنیک ہم لے رہے ہیں اس کو ہم استعمال کرنے کی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے کون سی ٹیکنیکس لی ہے ہم نے نیٹ ورکس کے ہے اس کے اندر تین چیزیں تھیں کریٹیکل پاتھ میتھڈ تھا برڈ تھا اور اس کے بعد نیٹ ورک فلو تھا ان تین چیزوں کو ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے اب آج کے بعد جو لیکچر ہیں دو تین چار دیکھتے ہیں کہ کتنے لیکچرس میں یہ چیزیں کور ہو سکتی ہیں اور جتنی بھی ہمارے پاس گنجائش ہوئی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تو اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم کون سی نیٹ ورکس کی ٹیکنیکس جس کے اندر کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہے پرٹ ہے اور نیٹ ورک فلو ہے تو جناب پہلا فارمل لیکچر ہے کریٹیکل پاتھ میتھڈ کے بارے میں پہلے ہم بتائیں گے کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہوتا کیا ہے اس کو کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ طریقہ کار کیا ہے کیسے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو پہلے سی پی ایم جو سی پی ایم ہے یہ ایک نیٹ ورک کا کمپونیٹ ہے نیٹ ورک کا پارٹ ہے جو ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کریں گے اس میں نیٹورک کو استعمال کریں گے ہاں یہ بھی آپ کے سلائڈ کے اوپر آیا ہے کہ C P M critical path method یعنی کہ وہ ہم نے دیکھنا ہے وہ طریقہ کار استعمال کرنا ہے جو کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہے کریٹیکل پاتھ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم بتائیں گے ڈیفائن کریں گے یہ کیسی چیز ہوتی ہے وہ بھی ڈیفائن کریں گے یہ سب سے پہلے 58 کے اندر ایک فرینچ کمپنی تھی ڈوپونٹ ڈوپونٹ ایک کیمیکل کمپنی ہے بہت زیادہ ان کا کام ہے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے تو وہ استعمال اپنے پینٹس وغیرہ بناتے ہیں اور ڈائز وغیرہ بناتے ہیں کافی بڑی کیمیکل کمپنی ہے ورلڈ رینونڈ سب سے پہلے انہوں نے اپلائی کیا سب سے پہلے انہوں نے یہ چیز بنائی اور یہ وہیں سے آیا ہے تو جب بھی اس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ڈو پونٹ کا نام آتا ہے جناب یہی میں نے لکھا ہے اس سلائیڈ کے اندر پہلا پارٹ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے 1958 کے اندر آیا ڈو پونٹ کمپنی تھی جس نے اپنے کیمیکل پروسیس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اسٹریم لائن کرنے کے لیے کریٹیکل پاتھ میتھڈ کو استعمال کیا وہ کیا ہے کریٹیکل پاتھ میتھڈ جو اس وقت تھا وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے لیکن یہ 1958 میں جب انہوں نے یہ ایک پروسیس کے اندر استعمال کیا تو ان کو اس سال ایک ملین ڈالر کی سیونگ ہوئی ٹھیک ہے نا اب ایک ملین ڈالر آج کل کے لیے تو خاص نہیں ہے چھ کروڑ روپیہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن 1958 میں یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی تھی جس میں اس وقت ڈالر کا ریٹ چار روپے ہوتا تھا ایک dollar was equal to about چار روپے کے قریب تھری پوائنٹ سیون فائیو یا فور پوائنٹ فائیو یہ ریٹ تھا مجھے صحیح یاد نہیں ہے لیکن وہ اس وقت ایک ملین ڈالر میں بہت ساری چیزیں آ جایا کرتی تھیں تو اس وقت اس سال ان کو سیونگ ہوئی ون ملین ڈالر کی تو اتنی بڑی سیونگ ایک کمپنی کے لیے ایک فیکٹری کے لیے ایک پروسیس کے اندر بہت بڑی چیز تھی تو انہوں نے کہا یہ اور جگہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں جب انہوں نے یہ چیز عام کی تو بہت ساری فیکٹریز نے بہت ساری انڈسٹری نے اس کو اڈاپٹ کیا جب اڈاپٹ کرنے کے بعد کیونکہ نئی چیز تھی اس کی نئی ٹرمنالوجی تھی نئے ٹرمز تھے نئے کانسیپٹ تھے وہ سب کو بتانا تھا تو کیا کیا برٹش اسٹینڈرڈ ایک یہ ہے فور تھری تھری فائیو جو نائنٹین سکسٹی ایٹ کے اندر ایشو ہوا اس میں ساری ٹرمز کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ نیٹورک کے ایسوسیٹڈ سی پی ایم کے جو بھی ٹرمز ہیں وہ اس کے اندر ڈیفائن کر کے لکھ دیا آپ کو پتا ہے برٹشرس اسٹینڈرڈ کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں ہر وقت ہر چیز کو ڈیفائن کر کے ایک اسٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں ان کے یہاں یہ بلبس ہیں اس کے بھی اسٹینڈرڈس ہیں یہ سوئچز ہیں اس کے بھی اسٹینڈرڈس ہیں یہ جو کمپیوٹرس ہیں ان کے بھی اسٹینڈرڈس ہیں اور یہ زیادہ تر جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ہر جگہ اپنے اپنے اسٹینڈرڈس ہیں تو برٹش اسٹینڈرڈس کافی مانے جاتے ہیں اگر یہ فور تھری تھری فائیو آپ اٹھا کے دیکھیں کسی سے پوچھیں کہ British standard four three three five آج کل یہ شاید نیٹ ورک پہ بھی اویلیبل ہوگا وہاں دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو ساری ٹرمینالوجی نظر آئے گی تو جو کچھ بھی میں استعمال کروں گا یہاں پر یہ تقریباً وہیں سے آئی ہے اور جو دوسری کتابیں نیٹ ورک کی یا سی پی ایم کی اس کے اندر بھی ٹرمینالوجی ساری کے ساری یہ British standard four three three five یہ اسٹینڈرڈ کیا چیز ہوتی ہیں یہ ایک قسم کی کتاب ہوتی ہے ایک قسم کی بائبل ہوتی ہے جس میں ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اگر آپ نے اسٹینڈرڈ دیکھنا ہے مثال کے طور سے پلمبنگ کا تو اس کا خاص ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سارے پائپس کی اسپیسیفکیشن ہوتی ہیں جو آپ کے پاس کاکس ہوتے ہیں جسے ٹوٹی کہتے ہیں اس کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں اس کی اسپیسیفکیشن موجود ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں پلمبنگ کی اس کے اندر ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے کریٹیکل پاتھ میتھڈ کے بارے میں کوئی چیز دیکھنی ہے تو فوراً ٹائپ کریں فور تھری تھری فائیو آپ کو ساری ٹیکنالوجی جو بھی آپ یہاں استعمال کریں گے وہاں پہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو دو چیزیں یہاں سے یاد رکھیں نائنٹین ففٹی ایٹ میں سی پی ایم انٹروڈیوس کیا گیا ڈو پوائنٹ نے انٹروڈیوس کیا سکسٹی ایٹ میں یہ British standard four three three five آیا جس میں ساری ٹرمس موجود ہیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک ایگزامپل سے ایگزامپل کیا ہمارے پاس جی آپ کے پاس ایگزامپل ہے رائٹ اے لیٹر ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے اب رائٹ اے لیٹر کیا یار خط لکھنا ہے آج کل کا زمانہ ہے آج کل تو خط لکھتا کوئی نہیں ہے ای میل بھیج دیتے ہیں لیکن ای میل شاید بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہو آپ کی جو دادی یا آپ کی جو نانی گاؤں میں رہتی ہیں ان کو اگر خط بھیجنا ہے تو ای میل تو نہیں بھیجیں گے نا ان کو ابھی بھی آپ خط بھیجتے ہیں وہ خط ہو سکتا ہے کہ ڈاکیا لے کے جائے اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکیا ان کو پڑھ کے بھی سنائے ٹھیک ہے تو رائٹ اے لیٹر اب آپ نے کیا کیا تین بجے لیٹر لکھنا شروع کیا اور آٹھ بجے لیٹر ختم کیا پانچ گھنٹے لگایا لیٹر لکھنے میں آپ سے لوگ پوچھیں گے یار یہ پانچ گھنٹے میں کون سا لیٹر لکھا آپ نے پانچ گھنٹے لگائے یا تین تاریخ کو شروع کیا آٹھ تاریخ کو ختم کیا آپ نے تین اگست کو لیٹر لکھنا شروع کیا آٹھ اگست کو ختم کیا یار یہ پانچ دن میں کون سا لیٹر ہے جو آپ لکھ رہے ہیں بہت بڑا کوئی لیٹر لکھ رہے ہیں جی ہاں یہ لیٹر بہت بڑا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں جو انہوں نے انڈین پرائم منسٹر کو بھیجنا ہو ہو سکتا ہے پاکستان کے فورن منسٹر کی طرف سے لکھ رہے ہیں خط جو کہ انہوں نے چائنا کے فورن منسٹر کو بھیجنا ہو اس میں ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس میں ساری چیزیں اسٹڈی کرنی پڑتی ہیں یہ اتنا امپورٹنٹ اہم لیٹر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ لیٹر آپ برٹش کوئن کی طرف سے لکھ رہے ہو جو اس نے سارے اپنے کامن ویلتھ کنٹریز کو بھیجنا ہو تو یہ ایک لیٹر بڑا امپورٹنٹ بھی ہو سکتا ہے یا سادہ سا بھی ہو سکتا ہے کہ تین بجے اسٹارٹ کیا یا پانچ بج کر تین منٹ پہ اسٹارٹ کیا پانچ بج کر آٹھ منٹ پہ ختم کر دیا پانچ منٹ کے اندر خط لکھا جلدی جلدی سے امی جان میں ٹھیک ہوں اور مجھے پچاس روپے بھیج دیجیے یا پانچ سو روپے بھیج دیجیے مجھے ضرورت ہے یہ خط تین منٹ کے اندر کمپلیٹ ہو گیا آپ نے پوسٹ لفافے میں لکھا اور بھیج دیا تو رائٹ اے لیٹر یہ ایک چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی ہمیں بتائی ہے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں اس کے اندر دو سرکل بنے ہوئے ہیں دو دائرے بنے ہوئے ہیں ایک پہ تین لکھا ہوا ہے ایک پہ آٹھ لکھا ہوا ہے اس کے بیچ میں ایک ایرو ہے تو یہ تین سے لے کے آٹھ تک یہ ایک نمبر ہے ایک سرکل ہے اس کے اندر ایک نمبر تین دیا ہوا ہے اور ایک آٹھ دیا ہوا ہے یہ خالی نمبر ہے ایک اسپیسیفکیشن کے ساتھ اس پورے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک ایکٹیویٹی ہو گئی ہے کیا ایکٹیویٹی ہے جی میں نے ایک خط لکھ دیا ایک رائٹ لیٹر یہ آپ سے کہیں گے یار ایک سبق یاد کر لو تو آپ نے ایک سبق یاد کر لیا یہ لیکچر دیکھ لو تو آپ نے لیکچر دیکھ لیا تو ایک ایکٹیویٹی کر دی ٹھیک ہے نا تو ہم ایکٹیویٹی کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں ایک طرف تھری لکھ دیا ایک طرف ایٹ لکھ دیا ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے تھری لکھیں گے یا پہلے ایٹ لکھیں گے ایرو کا منہ اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا یا دونوں طرف ہو سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جب لیٹر لکھ لیا آپ نے اس کے بعد کیا کریں گے آپ پٹ دا لیٹر ان اینولپ اب یہ ایک لفافے میں آپ ڈالیں گے اب ایک لفافے میں لیٹر ڈالے آٹھ بجے آپ نے اسٹارٹ کیا بارہ بجے ختم ہو گیا ٹھیک ہے نا خالی سمپل سی بات ہے put the letter in an envelope okay ہو پٹ دا لیٹر ان اب یہ لیٹر مثال کے طور سے یہ ایک بجلی کا بل ہے یا ایک گیس کا بل ہے یا ایک ٹیلی فون کا بل ہے تو آپ دیکھیں کتنے کسٹمر ہوتے ہیں اب اس لیٹر کو لفافے میں ڈالنے کے لیے کیا چاہیے پتہ نہیں کتنے لوگ چاہیے کتنی بڑی آپریشن چاہیے موبائل فون ہے نا آپ کے پاس یہ موبائل فون والے جب آپ کو بل بھیجتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لفافہ آتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ کے پاس پری پیڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس بل بھی آتے ہیں اب اس نے اس کمپنی نے اب یہ خط جب بھیجنے ہیں تو کئی لاکھ خط بھیجنے ہوں گے اس کے لیے لفافے میں ڈالنا ایک بڑی آپریشن ہے بہت بڑی آپریشن ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ سپلائی کر رہے ہیں مثال کے طور سے کچھ پروڈکٹس اور وہ پروڈکٹس بھی آپ نے ساتھ بھیجنی ہے آپ کے سپلائر ہیں مثال کے طور سے کہ آپ ڈٹرجنٹ ہیں وہ بھیجنا شروع کر دیا آپ نے پیکٹ بنایا اور پیکٹ بھیجنا شروع کر دیا تو وہ ایک چھوٹی سی آپریشن نہیں ہے تو یہ جو put the letter in is not a very simple operation it could be a simple operation but it could be a very difficult and cumbersome operation also ٹھیک ہے نا اتنا مشکل بھی ہو سکتا ہے اور کافی بڑی آپریشن بھی ہو سکتی ہے تو یہ باتیں کچھ کمپلیکیٹڈ نہیں ہو گئی ہیں آسان سی باتیں کر لیں کہ ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی ہے اس ایکٹیویٹی کو ہم نے اسپیسیفائی کر دیا اپنے اس ٹائم فریم کے اندر باؤنڈ کر دیا کیا کیا آپ سے پوچھا گیا آپ اپنے کمرے میں گئے تین بجے گئے آٹھ بجے آئے آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا سر میں نے ایک خط لکھ لیا ہے ابا جی میں نے ایک خط لکھ لیا ہے کس کے لیے خط لکھا ہے میں نے خط لکھا ہے کہ جی کالج کے اندر میں جاتا ہوں میری فیس تھوڑی سی کم کر دی جائے یا معاف کر دی جائے جی میں نے خط لکھا ذرا سوچ کے سمجھ کے کیونکہ ہمارے جو پرنسپل صاحب ہیں وہ زیادہ سخت ہیں وہ اس طرح کے لیٹر برداشت نہیں کرتے ہیں یا ان کے پاس کچھ پروویژن نہیں ہے تو میں نے سوچ کے سمجھ کے اپنی انگریزی کے حساب سے ایک خط لکھ دیا ہے میں نے پانچ گھنٹے لگائے یہ بات ٹھیک ہے دوسری طرف سے کسی آپ آفس میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے کہا یار ایک خط بھیجو کس کو بھیجو اپنے کاؤنٹر کمپنی کو دوسرے کو بھیجیں کہ اس کے ساتھ ہم کولیبوریشن کریں تو آپ نے ایسی چیز آفر کرنی ہے جو آپ آفر کر سکتے ہیں اور وہ چیزیں دیکھنی ہے جو اس کے ساتھ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس لیٹر کو بڑے سوچ کے سمجھ کے بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اگر آپ دیکھیں ایک آدمی صبح آیا صبح آنے کے بعد آٹھ بجے آیا اور گیارہ بجے تک یہ کام کیا آپ کیا کہیں گے خط لکھا لیکن وہ خط بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اہم ہو سکتا ہے سارے ایسپیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں تو آپ سیکرٹریٹ میں جائیں تو کیا کرتے ہیں اکثر آفیسر جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں خط لکھ رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر یا نوٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے ایسپیکٹ کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو خط جائے گا اس کے ریپرکشنس کیا ہوں گے اس کے زیادہ ایکشنس کیا ہو سکتے ہیں مثال کے طور سے ایک آدمی نے سے کہا جائے کہ جی آپ یہ جو ڈیوٹی ہے کسٹم ڈیوٹی آپ پانچ روپے کر دیں ٹھیک ہے اور اس نے خط لکھا خط کی بجائے اس میں غلطی سے پانچ کی بجائے وہ پچاس روپے لگ دیا آپ دیکھیں اس کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہوگا لوگ کتنا زیادہ شور مچانا شروع کر دیں گے کہ پانچ کی بجائے ڈیوٹی پچاس ہو گئی اور وہ کیا ہوا کسی آدمی کی ذرا سی سستی سے یا نہری سے یہ کام ہو گیا ذرا سی غلطی کا امپیکٹ کتنا بڑا ہو سکتا ہے تو اس لیے ان چیزوں کو بڑے محتاط طریقے سے دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اب دیکھنے میں تو یہ بڑی سادہ سی چیزیں ہیں لیکن اس کے امپیکٹ کافی زیادہ ہو سکتے ہیں ابھی آسان آسان سیل چیزیں ہم بتا رہے ہیں پھر بعد میں اس کو ہم کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب دو ایکٹیویٹیز میں نے بتائی پہلی ایکٹیویٹی یہ کہ رائٹ اے لیٹر دوسرا یہ کہ پٹ دا لیٹر ان دی انولپ آگے چلیں پھر کیا ہو گیا address and stamp the letter کہ جو لیٹر ہے اس کے اوپر آپ نے ایڈریس لکھنا ہے اور اسٹیمپ کرنا ہے کس کے اوپر ایڈریس لکھنا ہے آپ لفافوں پہ ایڈریس لکھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں اگر آپ نے یہ بھیجنے ہیں تو لاکھوں کے حساب سے آپ نے خط بھیجنے اگر فرض کیا آپ موبائل فون کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور آپ نے خالی بل ڈسپیچ کرنے ہیں آپ کریڈٹ کارڈ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں سارے ان کے اسٹیٹمنٹس بھیجنی ہے بینکس میں کام کر رہے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بھیجنی ہے اب دیکھیں کتنے ان کے کلائنٹس ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے کیا کرنے ہیں اپنے ایڈریس لکھنے لکھنے بیٹھ جائیں دوسرے لوگ اسمارٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بل کے اوپر تو نام لکھا ہوا ہی ہوتا ہے نا تو ایسا لفافہ بنا لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو نام لکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے ٹھیک ہے کرتے ہیں نا ایفیشنسی بڑھانے کے لیے تو لیکن ہمارے لیے یہ اس طرح کا لفافے نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈریس لکھنے ہیں اور اس کے اوپر اسٹیمپ بھی لگانے ہیں اب اس میں بھی ٹائم لگے گا اس میں بھی کافی وقت آپ کا کنزیوم ہوگا انرجی بھی ضائع ہوگی انرجی بھی لگے گی اور جو لوگ ہیں ان کے ان کو بھی آپ اس پہ امپلوائے کریں گے نیکسٹ ہے پوسٹ دا لیٹر ایک لیٹر ہے تو آپ جائیں گے ڈاک خانے میں ڈال آئیں گے آپ جا کے باکس میں ڈال آئیں گے ٹھیک ہے یا آج کل زمانہ کوریئر کا ہے تو آپ اس کو جا کے دے آئیں گے وہ آپ کو رسید دے دے گا لیکن اگر اتنے سارے خط ہیں تو وہ کہاں جا کے ڈالیں گے آپ لیٹر باکس میں ڈالیں گے تو گرنے شروع ہو جائیں گے ایک لیٹر بھی گر گیا تو آپ کے لیے پرابلم ہے ڈاک خانے میں لے کے جائیں گے تو وہ جو کلرک ہے وہ بےچارا پہلے پریشان ہو جائے گا یار اتنے سارے لیٹر لے کے آ گئے کوریئر کے پاس جائیں گے وہ بھی پریشان ہو جائے گا یار اتنے سارے لیٹر مجھے رسیدیں بنانی پڑیں گی ساری کی ساری تو اس کا بھی طریقہ کار ہے پوسٹ دا لیٹر دیکھنے میں تو بڑا آسان ہے کہ ایک لیٹر ہے جا کے ہم جو ڈیل کرتے ہیں کمپلیکس پرابلمس میں کرتے ہیں او آر جو ڈیل کرتا ہے کمپلیکس پرابلم تو یہ post the letter is not a very small activity آپ دیکھیں کبھی کبھی بہت ہیوج قسم کی وین جا رہی ہوتی ہیں کس کی یہ کوریئر سروس والوں کی ساری چیزیں لے کے کیونکہ خالی کہاں جا رہے ہیں پوسٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی اب ہم اپنے کنوینشن ڈیفائن کر لیں یہ جو میں نے دو سلائڈس آپ کو دکھائے جو ٹرانسپیرنسی دکھائی اس کے اندر میں نے کچھ چار ایکٹیویٹیز آپ کو بتائی جس میں رائٹر لیٹر تھا پھر اس کو اسٹیمپ لگانا تھا پھر اس میں ایڈریس کرنا تھا پھر اس کو پوسٹ کرنا تھا تو دو چیزیں یاد رکھیں کہ time flows from left to right ہمیشہ الٹے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹائم واپس نہیں آتا تو ہم نے کنوینشن بنائی ہے کہ اگر کوئی ایک کام پانچ بجے اسٹارٹ ہوا اور یہ آٹھ بجے ختم ہونا ہے تو یوں لکھیں گے پانچ سے آٹھ یہ نہیں لکھیں گے پانچ سے آٹھ اس طرح سے یہ کنوینشن ہمارا اس طرح سے ہوگا time always flows from left to right اگر آج تاریخ دس ہے تو بارہ تاریخ اس طرف ہوگی اگر بارہ تاریخ اس طرف ہے تو چودہ تاریخ اس طرف ہوگی اب چودہ کے بعد سولہ تاریخ دینی ہے تو سولہ چودہ کے بعد ہوگی ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ آپ یہ رکھیے گا کہ فورٹین ٹو سکسٹین جو بھی ٹائم فلو کرے گا فرام لیفٹ ٹو رائٹ دوسری چیز یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے بنائے ہیں دو سرکل ہیں اور ایک لائن ڈالی ہوئی ایرو کے ساتھ تو جو سرکلز ہوتے ہیں اس کو ہم نوٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں نوٹس بولتے ہیں ایک ہمارے پاس جو ایکٹیویٹی تھی جس میں ہم نے لیٹر لکھ رہے تھے تو ایک لیفٹ سائڈ پہ تھی ایک ہمارے رائٹ سائڈ پہ تھی تو لیفٹ سائڈ پہ بھی جو سرکل ہے اور رائٹ سائڈ پہ سرکل ہے دونوں کو ہم نوٹس کہیں گے جو پہلا والا نوڈ ہے لیفٹ سائڈ پہ اس کو کہتے ہیں ہم ٹیل ایونٹ یا ٹیل نوڈ جسے کہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ جس پہ ایرو پوائنٹ کر رہا ہے اس کو ہم ہیڈ نوٹ کہتے ہیں ہیڈ ایونٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس پورے پروسیس کو اس پوری چیز کو ہم ایکٹیویٹی کہتے ہیں کس چیز کو ایکٹیویٹی کہتے ہیں یہ ایک سرکل جس میں دو یا تین لکھا ہوا ہے اور ادھر ایک سرکل جس میں تین چار یا پانچ لکھا ہوا ہے ایرو کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایک ایکٹیویٹی کہتے ہیں اور جو یہ ایرو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم آرک بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس نہیں آ گئی ایک ہمارے پاس نوڈ آ گیا ایک ہمارے پاس آرک آ گئی اور اس کو ہم ایکٹیویٹی کہتے ہیں یعنی یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ one two two activity activity one two two اس کو ذرا ہم نے اور بڑے طریقے سے آپ کے لیے یہاں پہ ڈیفائن کیا ہے کہ نوڈ ون اینڈ ٹو یہ ون اور ٹو کیا ہے سرکل کے اندر اس کو ہم نوٹس کہتے ہیں اور اس کے بعد ون کو ہم نے ٹیل ایونٹ کہا ہے اور ٹو کو ہیڈ ایونٹ کہا ہے جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ایرو وہ ٹیل ہوگی اور جہاں پہ ایرو ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ہیڈ ایونٹ ہوگا ہمیشہ جو ہے ہیڈ ایونٹ میں جو نمبر ہوگا وہ زیادہ ہوگا ٹیل ایونٹ سے اگر آپ نے ون ٹو لکھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے ٹو تھری لکھ سکتے ہیں تھری ففٹین لکھ سکتے ہیں تو نمبر ہم ہمیشہ زیادہ لکھتے ہیں رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر تو یہ جناب ایک ریپرزینٹیشن ہے جو بہت آگے استعمال ہوگی ونس اگین اس کو دیکھ لیں کیا چیز ہے آپ کے پاس یہ سرکل دو بنے ہوئے ہیں ون اور ٹو ان کو نوٹس کہتے ہیں آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پہ جو ہے اس کو کیا کہیں گے ہم اس کو ٹیل ایونٹ کہتے ہیں رائٹ سائڈ پہ جو ہمارے پاس ہیڈ ایونٹ ہے اور اس پورے کو ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو کہیں گے ون ڈیش ٹو یا ون ٹو ٹو اس کے بعد اسی ایکٹیویٹی کو چلتے اور چلاتے ہیں آگے ہم نے ابھی آپ کو دو سلائڈ دکھائی اور آگے دکھا رہے ہیں کہ اوپٹین اب ابھی تو ہم نے پرزیوم کیا تھا کہ اسٹیمپ لگا دیں اگر آپ کے پاس اسٹیمپس نہیں ہیں آپ نے لگانے شروع کیے آپ نے فرض کیا کہ ایک لاکھ لیٹر بھیجنے ہیں ایک لاکھ میں جب ٹکٹ لگانے بیٹھے تو آپ کے پاس دس ہزار ہے اب آپ کیا کریں گے سارے کام کو روکیں گے یار اب ایک بندے کو بھیج دو جو نوے ہزار ٹکٹ اور لے کے آئے مسئلہ ہو گیا نا پرابلم ہو گئی آپ کی آپریشن اسموتھ نہیں تھی اگر آپ نے پلاننگ کی ہوتی ہے تو پہلے سے انشور کرتے کہ ایک لاکھ ٹکٹ ہونے چاہیے یا وہ آدمی جو اسٹور کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس اسٹیمپس ہیں اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر پہلی کو یا دو کو یا تین کو ہم خط بھیجتے ہوتے ہیں جس میں ایک لاکھ ٹکٹ چاہیے ہوتے ہیں نہیں ہے تو پہلے سے پلان کر لے اگر وہ پلان نہیں کرے گا تو مشکل ہوگی آپ گھر جاتے ہیں گھر کے اندر کھانا تیار ہوتا ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ امی نے بےچارے نے کتنی محنت کی صبح کو اس نے کہیں سے گوشت منگوایا ہوگا اس نے کہیں سے سبزی منگائی ہوگی کہیں سے مسالے منگائے ہوں گے اور اس کے بعد وہ چیزیں اس نے تیار کی ہوں گی کہ بیٹا آئے گا یا ہسبینڈ آئیں گے تو دوپہر کو کھانا مل جائے گا ٹھیک ہے اگر وہ یہ پلاننگ نہ کرے اور ایک بجے کھانا بنانا شروع کرے تو دیکھیں کہ اس وقت نہ گوشت ہے نہ اس کے بعد سبزی ہے نہ اور کوئی چیز ہے تو گھر میں کیا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے نا ہنگامہ ہوتا ہے تو یہ چیز فیکٹری میں بھی ہو سکتی ہے انڈسٹری میں بھی ہو سکتی ہے کہ ٹائملی ایکشن از ریکوائرڈ اور یہی ٹائم کی ہم بات چیت کر رہے ہیں کریٹیکل پاتھ میتھڈ کے اندر ٹھیک ہے اوپٹین اسٹیمپس تو یہ ایکٹیویٹی تین سے بارہ کے درمیان ہم نے لکھی ہے کیوں لکھی ہے ابھی ذرا ڈیٹیل بتاتے ہیں لیکن کنوینشن ہم نے فالو کیا کہ پہلے لیفٹ پہ تین لکھا ہے رائٹ پہ بارہ لکھا ہے تو ہیڈ ایونٹ ہمیشہ جو ہے نا وہ ٹیل سے بڑا ہوگا یعنی کہ three two twelve next activity ہے اوپٹین اینولپس اب آپ نے لفافے خریدنے شروع کر دیے اگر آپ کے پاس اینولپس آلریڈی موجود ہوں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن اگر اینولپس موجود نہ ہو تو مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کس طرح کا اینولپ چاہیے آپ کو وہ اینولپ جو اتنا بڑا خط لے جا سکے یا اتنا خط لے جا سکے یا اتنا موٹا خط لے جا سکے پراپر اینولپ ہونے ضروری ہیں میں نے تو کہہ دیا نا بڑا آسان لگتا ہے کہ یار خط لو آپ کے ذہن میں تو وہی آتا ہے کہ ایک خط ہے اس کو موڑ دیں گے کسی طریقے سے اس کو ڈال دیں گے لیکن بعض خط ایسے ہوتے ہیں جس کو موڑنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے بعض خط ایسے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ ان کو کسی پروٹیکشن کی ضرورت پیش آتی ہے بعض خط ایسے ہوتے ہیں کہ بہت جگہ لوگوں پہ جا رہے ہوتے ہیں کسی کو آپ نے آفینڈ کرنا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس طریقے کا منگوانا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ جس میں ایک جگہ بنی ہوئی ہو سلٹ بنی ہوئی ہو تو اس طرح کا انولپ تاکہ آپ کا ایڈریس وہیں آ جائے آپ کو ایڈریس نہ لکھنا پڑے تو اس طرح کا انولپ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم نے کیا کیا پہلے سلائڈ میں دو ایکٹیویٹی دوسری سلائڈ میں دو ایکٹیویٹی تیسری سلائڈ میں دو ایکٹیویٹی اب ہمارے پاس چھ ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں ان چھ ایکٹیویٹیز کو کیسے انالائز کریں تاکہ سارے سسٹم جو ہے صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جائے مجھ کو بھی پتا چل جائے کہ میرا کام کیا ہے ان کو بھی پتا چل جائے ان کا کام کیا ہے ان کو بھی پتہ چل جائے ان کا کام کیا ہے تاکہ سب کے کاموں کا تعین ہو سکے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں یہ ہم نے ارینج کر دیا اس ایگزامپل کو کیا کیا ہے اس کو غور سے دیکھیں سب سے پہلی چیز لکھی ہے three two eight write a letter ٹھیک ہے three two eight write a letter ٹھیک ہو گئی بات اب لیٹر تیار ہے تو اس کے بعد کیا کریں پٹ اینولپ یہاں پہ ہم نے پرزیوم کر لیا کہ اینولپ موجود ہیں تو آپ کے پاس ایٹ ٹو ٹویلو کیا آ گیا کہ put the letter first class ہو گیا جی ایٹ ٹو ٹویلو تین بجے آپ نے کام کرنا شروع کیا صبح ارلی مارننگ آٹھ بجے آپ نے خط لکھ لیے آٹھ سے بارہ تک کیا کیا آپ نے اس کو لفافوں میں ڈال دیا بارہ سے لے کے چودہ یعنی کہ بارہ بجے سے لے کے دو بجے تک آپ نے کیا کیا اس کو ایڈریس لکھا اور اسٹمپ لگائے اس کے بعد کیا ہوا چودہ سے سولہ یعنی چار بجے تک آپ نے اس کو پوسٹ کر دیا چار بجے جناب لیٹر پوسٹ ہو گیا یہ اس صورت میں ہوا ہے جب آپ کے پاس اسٹیمپس بھی موجود ہیں یہ اس صورت میں ہوا جب آپ کے پاس اینولپس بھی موجود ہیں لیکن اتفاق سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اینولپس نہیں ہے آپ کے پاس اسٹیمپس نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں صبح کو تین بجے ہم کام شروع کریں گے لیکن آٹھ بجے تک آپ نے کیا کرنا ہے ہمیں اینولپس لا کے دینے ہیں اگر آٹھ بجے اینولپ نہیں ملیں گے تو یہ ہم آپ کے لیٹر کو لفافوں میں نہیں ڈال سکتے ہم اس کو پوسٹ نہیں کر سکتے ہم ایڈریس نہیں کر سکتے تو وہ آدمی جس کی ذمہ داری ہے لفافے لانے کی وہ آرام سے تین بجے اپنا کام شروع کرے سات بجے تک لے آئے سات بجے تک لا کے دے دے تو بھی ہم آٹھ بجے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں تو یعنی کہ ایک چیز آپ نے یہاں دیکھا کہ آپ لیٹر لکھیں گے جبھی میں ڈالیں گے یعنی میں ڈالنے کے لیے پہلے لیٹر کو لکھنا ضروری ہے اس کے بعد جب میں ڈال دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے اسٹمپ لگائیں گے اور ایڈریس لکھیں گے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے لیٹر نہیں ڈالا ہوا ہے اس کے اندر اور ایڈریس لکھنا شروع کر دیں اور یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ایڈریس لکھا ہوا نہیں ہے اور پوسٹ کر دیں یعنی کہ یہ سیکوینس آف ایکٹیویٹی ہونی ہے پہلے ایکٹیویٹی کمپلیٹ کریں گے پھر دوسری ایکٹیویٹی ہوگی ایڈریس اور اسٹمپ آپ ایڈریس لکھیں گے اور اسٹمپ لگائیں گے تو پوسٹ کریں گے ٹھیک بات ہے یہ جو آپ نے ابھی فگر دیکھی آپ کو جو بھی فگر دکھائی گئی اس کے اندر کچھ سیریز سیریز آف ایکٹیویٹیز ہیں نا پہلے ایک ایکٹیویٹی ہے پھر دوسری ایکٹیویٹی پھر تیسری پھر چوتھی اس کی اب مثال دوسری لے لیں آپ کیا کرتے ہیں نارملی بازار جاتے ہیں کپڑا خریدتے ہیں بہت شوق سے اور سوچتے ہیں کہ کمی شلوار کے لیے دے دیں درزی کے پاس لے کے جاتے ہیں درزی کو دے کے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار جمعرات کی شام کو دینا کیونکہ جمعے کو میں نے یہ پہننا ہے اور نماز پڑھنی ہے وہ کہتے ہیں جی بالکل فکر نہ کریں آپ کو مل جائے گی لیکن آپ جمعرات کو جب جا کے دیکھتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے کٹا ہوا اور بندھا ہوا پڑا ہوتا ہے اور درزی نے سیا ہوا نہیں ہوتا ہے کیوں نہیں سیا ہوا ہوتا اس لیے کہ اس نے کوئی صحیح طرح سے لکھا ہوا نہیں ہے کیلکولیشن نہیں کی ہوئی اس نے ہر ایک سے یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے کہ میں آپ کو جمعرات کو دوں گا اب آپ دیکھیں کہ سلائی کے اندر ایک منیمم ٹائم چاہیے ہوتا ہے فرض کریں کہ ایک سوٹ کے اندر ڈیڑھ گھنٹہ چاہیے اب چھ گھنٹے آدمی چھ سوٹ سی سکتا ہے یا سات سوٹ سی سکتا ہے اگر آٹھواں سوٹ وہ لے لے گا تو کیا کرے گا وہ زیادتی کرے گا اپنے ساتھ بھی اور کسٹمر کے ساتھ بھی کیونکہ وہ ٹائم پہ نہیں دے سکے گا اس نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوتا ہے اس نے یہ کیلکولیٹ نہیں کیا ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے کے اندر وہ چیزیں کرے گا یا اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم موجود ہے لیکن کھانے میں وہ بارہ سے ایک کی بجائے اس نے بارہ سے دو بجے کر لیا یعنی دو گھنٹے کا لنچ بریک کر لیا دو گھنٹے کی بجائے تین گھنٹے کا کر لیا تو اس کے اندر کیا ہے ساری چیزیں اسٹیگر کرتی چلی جاتی ہیں یہی چیزیں جب آپ مکان بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ اس وقت وہ چیزیں ہونی چاہیے اب مثال کے طور سے کہ آج آپ نے چنائی کروانی ہے جس میں میسن کا کام ہے اور اتفاق سے وہ ٹرک جس نے سیمنٹ لے کے آنا تھا وہ آیا نہیں اب جب سیمنٹ نہیں ہے تو وہ میسن کیسے کام کرے گا تو آپ نے انشور یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ جی یہ جو میسن ہے نا اس کو سیمنٹ ملے یا سیمنٹ کا ٹرک انشور کریں کہ اس ٹائم پہ پہنچے تو وہ میسن نے کام کرنا ہے اسی طریقے سے درزی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ سارا کام کیا ہوا ہو لیکن شام کو جس وقت آپ کا سوٹ سینے بیٹھا ہو تو دکانیں بند ہو جائیں اور اس کو جو دھاگا ہے یا تھریڈ ہے اس کلر کا نام مل رہا ہو تو اس کی وجہ سے ڈیلے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اس نے تو اپنے حساب سے انٹیسپیٹ کیا تھا کہ شام کو میں ساڑھے نو بجے میں بیٹھوں گا دس بجے بیٹھوں گا اور تین چار بجے تک یہ سارے سوٹ نکال دوں گا لیکن اس وقت اسے پتا نہیں تھا کہ اس کے پاس دھاگا نہیں ہے اگر وہ دھاگا آپ کا بلو سوٹ ہے اس پہ وائٹ لگا دے تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی تھی تو یہ چیزیں اس نے انشور نہیں کی تھی اس نے یہ انشور نہیں کیا تھا کہ اس کی مشین کی نیڈل ٹوٹے گی نہیں اس نے یہ انشور نہیں کیا تھا کہ اس کی مشین بریک ڈاؤن نہیں ہوگی اس نے یہ انشور نہیں کیا تھا کہ رات کو ہو سکتا ہے کہ بجلی نہ ہو ہو سکتا ہے اس نے کوئی جنریٹر کا انتظام تو نہیں کیا تھا تو اب یہ سیریز آف ایکٹیویٹی ساری کی ساری دیکھنی پڑتی ہیں انشور کرنی پڑتی ہیں جب کوئی ایک پرفارمنس کر رہے ہیں اب مثال کے طور سے میں نے بجلی کی مثال دی تو یہ جو ہمارے پاس الیکٹرک کمپنیز ہے انشور کرتی ہیں کہ کنٹینیوس سپلائی آپ کے پاس الیکٹرسٹی ہو اگر ایک سسٹم بریک ڈاؤن ہو جائے تو دوسرا سسٹم ٹیک اوور کر لے دوسرے سسٹم اگر بریک ڈاؤن ہو جائے تو تیسرا کر لے لیکن کسی وقت پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور اس میں فیلئر ہو جاتے ہیں تو جناب یہ میں نے بتایا کہ سی پی ایم کے اندر یا یہ نیٹورک کے اندر ایک ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو پھر دوسری ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو سکتی ہے دوسری ایکٹیویٹی ختم ہوگی تو پھر تیسری ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو سکتی ہے اس کو سیکوینشل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں یا سیریز آف ایکٹیویٹی کہتے ہیں یہ نیکسٹ ایکٹیویٹی کیسے اسٹارٹ ہوگی اگر یہ ایکٹیویٹی ختم نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کیسے لفافوں میں خط ڈالیں گے جبکہ خط لکھا ہی نہیں ہے آپ اس کو کیسے پوسٹ کریں گے جب آپ نے لفافے میں نہیں ڈالا ہے تو وہ پہلی ایکٹیویٹی کمپلیٹ کریں گے تو دوسری ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو یہ پورا ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو فردر اینالائز کرتے ہیں لیٹ سی ونس اگین تو اگر آپ اس کو دیکھیں جو آپ کے پاس یہاں اسکرین پہ موجود ہے کہ تین بجے سے لے کے اسٹارٹ کرتے ہیں صبح کو اور شام کو چار بجے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اگر اس میں سے کوئی ایکٹیویٹی بھی گھنٹہ یا دو گھنٹے ڈیلے ہو گئی تو آپ یہ چار بجے تک پوسٹ نہیں کر سکیں گے دو گھنٹے ڈیلیٹ ہو گئی تو شام کو چھ بجے پوسٹ کریں گے اگر چار گھنٹے ڈیلے ہو گئی تو شام کو آٹھ بجے پوسٹ کریں گے تو جس وقت اگر ایکٹیویٹی کوئی ڈیلے ہو رہی ہے تو آپ بتا دیتے ہیں اپنے پروجیکٹ ٹائم کو کیا کرتے ہیں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یہ جو میرا پروجیکٹ تھا یہ میری جو اسائنمنٹ تھی جو میں نے اسٹارٹ کی کہ صبح تین بجے آپریشن اسٹارٹ ہوئی اور شام کو چار بجے تک کمپلیٹ ہو گئی تو کتنے گھنٹے ہو گئے نو اور چار تیرہ گھنٹے کے اندر یہ آپریشن ہوتا ہے تو تیرہ گھنٹے کا میرا سائیکل ہے اور چار بجے سب لوگ اپنی دکان بند کر کے چلے جائیں اور پھر صبح کو تین بجے تین بجے آ جائیں لیکن کسی دن اگر ایک بھی چیز ڈیلے ہو گئی تو ان کا کیا ہوگا جو ٹائم ہوگا وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور وہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو جائے گا اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن یہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ کانفیڈینس ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے دو گھنٹے ایکٹیویٹی ڈیلے ہوئی ہے تو چار بجے کے بجائے ہم چھ بجے چلے جائیں گے یہ چھ بجے تک ہم یہ کام کر سکیں گے یہ اپنے کسٹمر کو ہم چیز سپلائی کر سکیں گے اب اس کے ساتھ ساتھ دو ایکٹیویٹیز جو دیکھیں آپ نے دی ہوئی ہیں ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے ایک اوپر جو ہے وہ کیا لکھا ہے اوپٹین اسٹمپس تو جس وقت آپ خط لکھ رہے ہوں اور لفافے میں ڈال رہے ہوں آپ اس کو کیا کہتے ہیں آپ جا کے کہتے ہیں کہ یار آپ جا کے ٹکٹ لے آئے ہے نا اب یہ دو ایکٹیویٹیز پیرل ایکٹیویٹیز ہیں کون کون سی ایکٹیویٹی جس وقت آپ خط لکھ رہے ہیں اور ایک آدمی گیا ہوا ہے کس کے لیے ٹکٹ لینے کے لیے اگر آپ خط لکھیں گے اور اس کے بعد ٹکٹ لینے کے لیے بھیجیں گے تو آپ کا پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے گا تو یہ دونوں ایکٹیویٹیز پیرل اسٹارٹ کرنی ہے تو میں نے ابھی بات کی سیکوینشل ایکٹیویٹیز کی سیریس ایکٹیویٹی کی اور اس کے ساتھ ساتھ پیرل ایکٹیویٹی کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں تین آٹھ بارہ چودہ سولہ یہ تو ایک ساتھ چلنی ہے ٹھیک ہے نا یہ پیلل نہیں ہو سکتی ایک کے بعد ایک نہیں چلنا ہے لیکن یہ جو تین سے لے کے بارہ تک ایکٹیویٹی جس میں اسٹیمپس کو حاصل کرنا ہے اسٹیمپس خریدنا ہے تو اس کے لیے وہ ساتھ ساتھ چل سکتی ہے پیرل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ پیرل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ صبح کو ہی آپ کیا کریں اس آدمی کو بھیج دیں کہ وہ لفافے خریدنے چلا جائے یا لفافے بنانا شروع کر دیں اگر آپ کے پاس ہے صبح سات بجے تک یا آٹھ بجے تک لفافے اویلیبل ہونے چاہیے کیونکہ آٹھ بجے جو ٹیم ہے اس نے کیا کرنا ہے لفافوں میں ڈالنا شروع کرنا ہے اور بارہ بجے کے بعد اسٹیمپس لگانا شروع کرنا ہے اگر بارہ بجے تک اسٹیمپس اویلیبل نہیں ہے لفافوں میں خط ڈلے ہوئے نہیں ہے تو آگے اسٹیمپس نہیں لگ سکتے آگے کا پروسیس سارے کا سارا ڈیلے ہو جائے گا تو ابھی ایک چھوٹی سی میں نے فگر بنائی تھی چھوٹی سی چیز ہے اس کو آپ کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر آپ پلان کر لیں اور دیکھ لیں اور اس میں کہیں ڈیلے ہو جائے تو اپنی چیزوں کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کانفیڈینس رہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹرین کے ٹائم ٹیبلس ہیں دیکھ لیں کہ ٹرین اس وقت جا رہی ہے اس جگہ پہنچ رہی ہے ادھر پہنچ رہی ہے لیکن جب یہاں پہنچ رہی ہے تو اس کو کراس مل رہا ہے دوسری طرف سے دوسری ٹرین نے بھی آنا ہے اگر وہ کراس مس کرتی ہے تو یہ ٹرین بھی ڈیلے ہوتی ہے دوسری ٹرین بھی ڈیلے ہو سکتی ہے یہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں ڈفرینٹ جگہ پر ہیں اور یہ آپ ان کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے کہاں کہاں ان چیزوں کی اپلیکیشن اویلیبل ہے تو لیکن یہ کیا بن گیا یہ آپ کے پاس ایک نیٹورک بن گیا اب اس نیٹورک کے اندر کریٹیکل پاتھ کون سا ہے اس کے اندر کون سی ایکٹیویٹی کریٹیکل ایکٹیویٹی ہے جس کو کرنا ہی کرنا ہے دیکھیں اور کون سی ایکٹیویٹی ہے جس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں مثال کے طور سے کہ اگر آپ نمبر تھری ٹو سیون دیکھیں جس میں اوپٹین اینولپس ہے یہ ایکٹیویٹی اگر آپ سات بجے کی بجائے آٹھ بجے تک کر لیں تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس گنجائش ہے ٹھیک ہے نا چار گھنٹے لگتے ہیں ٹکٹ لانے میں کوئی بات نہیں پانچ گھنٹے لے آئیں آپ کے پاس گنجائش ہے لیکن رائٹ لیٹر جو ہے نا وہ آٹھ بجے تک کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ آٹھ بجے کے بعد کچھ اور کام شروع ہو جائے گا اس میں آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس ایکٹیویٹی کے اندر تھری ٹو سیون میں کچھ گنجائش ہے اس میں گنجائش نہیں ہے تو ابھی ہم یہ آپ کو بتائیں گے کریٹیکل پاتھ میتھڈ کیا ہوتا ہے اور کریٹیکل پاتھ کون سا ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہوں میں اب یہ نیٹ نیٹورک آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہیں it will take one minute اور سو ذرا اس کو دیکھیں کہ وہی ایکٹیویٹی ہیں یہ ایکٹیویٹی بن گئی ٹھیک ہے نا تھری کے بعد ایٹ اس کے بعد نا we are writing a letter اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا فورن آدمی کو بھیج دیا کس چیز کے لیے اوپٹین اینولپس اس کے بعد ہم نے کیا کیا ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ یہ آٹھ بجے تک کام ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہم نے دوسرا کام شروع کیا دوسرا کام کیا تھا ہمارے پاس پورٹین اینولپس اس کے بعد کیا ہوا ہم نے کہا کہ اوپٹین اسٹیمپس ساتھ ساتھ بھیج دیا بندے کو کہ وہ تین بجے چلا گیا ہے اسٹمپس لینے گیا ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہم نے کہا کہ ایڈریس لکھنا شروع کر دیں آپ نے ایڈریس اور اسٹیمپ کیا اب کس وقت دو بجے تک یہ ایڈریس اور اسٹیمپ کمپلیٹ ہو گیا اور جناب کیا کیا اس کے بعد ہم نے پوسٹ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ نیٹورک بن گیا اب اس کے اندر تھوڑی سی کچھ کمی رہ گئی ہے آپ دیکھیں کہ یہ نیٹورک کمپلیٹ نہیں ہے یہ نیٹورک کمپلیٹ کیوں نہیں ہے کیونکہ اوپٹین اسٹمپ کے بعد دیکھیں ایک ایرو نہیں ہے کب تک وہ اسٹمپ لے کے آنا ہے اس نے کوئی ٹائم تو بتایا نا اس کو وہ ٹائم فریم میں اس نے کام کمپلیٹ کرنا ہے جی ہاں بالکل بارہ بجے تک اسٹمپس لے کے آنا ہے یہ نہیں کہ وہ وہاں سیر کرتا پھر رہا ہے اور اسٹمپ خریدتا پھر رہا ہے جی آپ نے دیکھا یہ ایک نیٹورک بن گیا اب نیٹورک اتنی آسانی سے نہیں بنا اس کے اندر کافی سارا کام کرنا پڑا نہیں مجھ کو نہیں ڈرائنگ وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس سے پہلے کے کام کی بات کر رہا ہوں مطلب آپ نے یہ دیکھا کہ ایک کام کے لیے ایک ایکٹیویٹی کے لیے کتنا ٹائم چاہیے یہ کیلکولیٹ کیا ہوگا نا آپ نے کہیں نہ کہیں سے معلوم کیا ہوگا کوئی آبزرو کیا ہوگا کوئی میئر کیا ہوگا کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب ہی آپ نے سائنٹیفکلی اس کو ڈسائڈ کیا کہ آپ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے مثال کے طور سے تھری ٹو ایٹ وہ کتنا ٹائم لیتی ہے پانچ گھنٹے لیتی ہے چار گھنٹے لیتی ہے دس گھنٹے لیتی ہے تو یہ آپ نے کیلکولیشن کرنی ہوگی جب ایک دفعہ ڈیفائن ہو جائے گا تو پھر چیزیں چل چل پڑ, پڑیں گی اب ہم مثال لے لیں درزی کی مثال لی تھی نا درزی کی تو چھوٹی سی مثال تھی ایک آدمی تھا وہ خوش ہو جاتا ہے یا خوش کر دیتا ہے یا کبھی ناراض ہو جاتا ہے کبھی ناراض کر دیتا ہے وہ تو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اب اس کو ذرا بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں جس کے اندر آئس کریم کی ڈلیوری ہے ٹھیک ہے نا اب آئس کریم آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانی ہے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے اب اس کو اسی پرسپیکٹو میں لکھیں گے رائٹ اے لیٹر اب کیا کیا آپ نے آئس کریم فیکٹری کے اندر موجود ہیں وہاں پہ ریفریجریٹر میں وہاں پہ ڈیپ فریزر میں آئس کریم پڑی ہیں آپ نے اس کو لوڈ کرنا شروع کیا لوڈ کرنے کے بعد یہ جو ریفریجریٹر وینس ہیں اس کے اندر رکھا اور انشور کیا کہ یہ جو ریفریجریٹڈ وینس ہیں یہ سارا عرصہ جتنی دیر تک کے لیے آپ لے کے جائیں گے ڈلیوری کریں گے یہ چلتی رہے گی انشور کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک پراپرلی مینٹین ہے راستے میں کہیں بریک ڈاؤن نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس میں اتنی چیزیں رکھی کہ کسی جگہ ایک جگہ ڈلیوری کرنی ہے دو جگہ کرنی ہے تین جگہ کرنی ہے ایک جگہ کریں گے تو پھر جب کھولیں گے تو اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا اپ ہوگا یعنی کہ اس میں گرمی آئے گی جب کھولتے ہیں آپ ایک جگہ نکالنے کے لیے پھر دوسری جگہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پھر تیسری جگہ کرتے ہیں چوتھی جگہ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی واپس آتے ہیں اب جب یہ فیکٹری کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو صبح فیکٹری میں کیا ہے ساری کے ساری آئس کریمس وہاں پر فریزرز میں موجود ہیں اب یہ ڈلیوری وینس آئیں ان کو سب کو دینا شروع کر دیا ڈلیوری وینس چلی گئیں اس کے بعد پھر دوبارہ سے پروسیس دوسرا شروع ہو گیا اب کیا ہوا کہ یہ وہاں سے جب خالی ہوا تو فریزر دوبارہ بھرنے شروع ہو گئے اور پھر پورا یہ پروسیس چلتا رہا ہے اب آپ فریزر کے پروسیس کو دیکھ لیں آپ ڈلیوری وین کے پروسیس کو دیکھ لیں آپ ان کی شفٹ کے پروسیس کو دیکھ لیں یا آپ ڈرائیور کے پورے پروسیس کو دیکھ لیں تو یہ سارے کے سارے الگ الگ ایکٹیویٹی ہیں ابھی جو نیٹ ورک ہوتا ہے نا ایک پریکٹیکل پرابلم کا ریئل لائف کا اتنا سمپل سا نہیں ہوتا ہے اتنا آسان سا نہیں ہوتا ہے جس میں ایک اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے جس میں سینکڑوں ایکٹیویٹیز پیلل ہو رہی ہوتی ہیں ان ہر ایکٹیویٹی کو دیکھنا پڑتا ہے امپورٹنٹ طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے تو جب جا کے یہ نیٹ ورک بنتا ہے اور ہر ایک کو نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی کہاں پر کس جگہ پہ سلیک ہو رہی ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی ہے جو ذرا سی ڈیلے ہوگی تو ہمارا سارا پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے گا کون سی ایکٹیویٹی ہے جو ہمیں تنگ کر سکتی ہے کس جگہ ہم کو ریسورسز زیادہ لگانے کس جگہ ہم کو ریسورسز کم لگانے کہاں پہ ہمارے پاس سرپلس ریسورسز ہیں کہاں پر ہمارے پاس ریسورسز زیادہ ہیں یا کم ہیں تو یہ ساری چیزیں ریسورس لوکیشن وغیرہ بھی ہم اس میں اسٹڈی کریں گے تو یہ ابھی پہلے سادہ سا ایک نیٹورک بنایا تھا جس میں کہا تھا کہ جی خط لکھو اور پوسٹ کر کے آ جاؤ اس کو بھی ہم نے توڑا خط لکھا لفافے میں ڈالا اس کے اسٹیمپ لگائے اس پہ ایڈریس لکھا اور اس کے بعد کیا کیا ہم نے پوسٹ کر کے آئے ٹھیک ہے جی یہ سارے سارے کام کیا اب یہ ایک ایکٹیویٹی ختم ہو گئی اب کل کیا کریں گے آج لیٹر ختم ہو گیا کل کیا کریں گے کل دوبارہ یہ پروسیس کریں گے آپ جا کے دیکھیں ڈاک خانوں میں یہی ہوتا ہے نا آپ جا کے دیکھیں اخباروں کے آفس میں یہی ہوتا ہے نا بارہ بجے اخبار نکلتا ہے اس کے بعد وینڈرس لے کے جاتے ہیں یہ جو اخبار فروش ہوتے ہیں لے کے جاتے ہیں آپ کے گھر میں ڈلیور کرتے ہیں اگلے دن پھر شروع ہو جاتے ہیں تو یہ پروسیس ختم نہیں ہوتا ہے کنٹینیوس رہتا ہے کسی دن بھی ذرا سا بھی چیز ڈیلے ہو جائے تو آپ کے گھر میں اخبار دیر سے آتا ہے آپ روزانہ آدھی ہے کہ ساڑھے سات بجے دفتر کے لیے چلے جائیں کالج کے لیے چلے جائیں یونیورسٹی کے لیے چلے جائیں ساڑھے چھ بجے آپ کو اخبار ملنا چاہیے جب ساڑھے چھ کی بجائے سات بجے اخبار ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں غصہ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اریٹیٹ ہوتے ہیں یہ تو چھوٹے لیول پہ بات کی اس طریقے سے جب بڑے لیول پہ اگر کمپنی کے اندر جو آپ کا سی او اریٹیٹ ہوگا تو کیا کرے گا غلط ڈسیزن لے گا جب غلط ڈیسیزن لے گا تو پھر پرابلمس آئیں گے کمپنی کے لیے فیکٹری کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے جناب آگے چلیں یہ تو بڑی آسان سی سمپل سی بات تھی ہم نے اینیمیٹڈ نیٹورک دیکھ لیا کہ کیسے بنتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ where C P M can be used ابھی میں نے آپ کو سی پی ایم نہیں بتایا ہے لیکن یہ جو طریقہ کار ہے جو نیٹورک ہم نے بنایا ہے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے یہ ذرا موٹیویشن دیتی ہے ہم کو تاکہ پھر ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں ہم بڑے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کریں گے اسٹیل ملز اس کے اندر ہم یہ بنا سکتے ہیں اس کا نیٹورک ٹھیک ہے اس پہ ہم سی پی ایم اپلائی کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ آدمی کو اچیومنٹ ایک ملتی ہے سیٹسفیکشن ملتی ہے پہلی چیز جو ہے یہ کہ اوور آل آپ کا کوئی پلانٹ ہے کوئی اکوپمنٹ ہے کوئی وہیکل ہے اس کو اوور آل کرنا ہے وہاں پہ اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے ایک ایکٹیویٹی بتائیں کہ مثال کے طور سے اگر آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں اس کو اوور آل کرنا ہے تو پہلا کیا کام کریں گے اس میں کتنی دیر لگے گی دوسرا کام کریں گے اس میں کتنی دیر لگے گی تیسرا کام کریں گے چوتھا پانچواں چھٹا ٹھیک ہے آپ لے کے جاتے ہیں انجن وہ نکالتا ہے اس کے بعد کھولتا ہے کھولنے کے بعد اس کو سروس کرتا ہے پھر اس کے بعد خرادیا کے پاس بھیجتا ہے وہاں پہ اس کے انجن کی ٹیوننگ وغیرہ ہوتی ہے کچھ مطلب گرائنڈنگ وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے رنگ ڈالتا ہے پھر پسٹن ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں پتہ ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا کس کی جگہ لگے گا اگر اس نے کوئی چیز بھیجی مثال کے طور سے خرادیا کے پاس وہ تو بزی ہے ٹھیک ہے نا وہ بزی ہے تو پھر کیا ہوگا ایک دن ڈیلے ہو جائے گا دو دن ڈیلے ہو جائے گا آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کبھی ایسا کہ آپ موٹر سائیکل ٹھیک کرانے گئے ہیں یا گاڑی ٹھیک کرانے گئے ہیں آپ کا خیال تھا کہ دو گھنٹے میں آئیں گے ہوتا نہیں ہے چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں آٹھ گھنٹے لگ جاتے ہیں دس گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو سیکوینس آف ایکٹیویٹی ہے وہ اپنا ٹائم لیتی ہے آپ اس کو ریڈیوس کرنا چاہیں گے بھی تو ریڈیوس نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے وہ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن وہ کم نہیں ہو سکتی اگر وہ کم کرنے کے بعد آپ کسی سے کمٹمنٹ کریں گے تو آپ غلط کمٹمنٹ کر رہے ہیں یہ درزی لوگ جو ہیں کسی وقت اس طرح کی کمٹمنٹ کر دیتے ہیں کسی جگہ اور کوئی سپلائر ہے وہ غلط کمٹمنٹ اس وجہ سے کر دیتا ہے یہ جو گھر بنتا ہے کہتے ہیں کہ جی چھ مہینے میں بن جائے گا چھ مہینے میں کیوں نہیں بنتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی اگر ڈیلے ہو جائے مثال کے طور سے کہ پچھلے دنوں تھوڑی سی سریا کی پرابلم ہوئی تھی اسٹیل کی پرابلم ہوئی تھی وہ نہیں اویلیبل تھا تو سارے کنسٹرکشن پروجیکٹس جو تھے وہ ڈیلے ہو گئے اب یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو تو آپ اس کا کوئی نہ کوئی مداوع کر لیتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر پرابلم آتا ہے تو جناب پہلی چیز اوور میں چاہے پلانٹ کی اوور ہو یا اکوپمنٹ کی یا ویکل کی یا موٹر سائیکل کی یا کار کی اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کے پروجیکٹس میں نے ابھی مثال دی ہے بہت ساری فلیٹس بناتے ہیں ہاؤسز بناتے ہیں آفیسز بناتے ہیں بلڈنگس بناتے ہیں پلازاز بناتے ہیں ان سب کے اندر یہ اچھا استعمال ہو سکتا ہے کرتے ہیں بہت سارے لوگ اور آپ نے دیکھا جو اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں بڑے ٹائم پہ فنش ہوتے ہیں بعض جلدی فنش کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس ایکٹیویٹی میں اتنا ٹائم لگتا ہے اگر وہ زیادہ ریسورسز لگا دیں زیادہ لوگ لگا دیں تو وہ کم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے وہ گین کرتے ہیں اور اس میں کافی فائدہ ہو جاتا ہے تو کنسٹرکشن ہیں فلیٹس کی وغیرہ وغیرہ سول انجینئرنگ کی میں نے بہت دفعہ مثال دی کہ سول انجینئرنگ میں جس میں بریجز بناتے ہیں روڈس بناتے ہیں نیٹ ورکس بناتے ہیں اس میں یہ چیزیں بہت زیادہ استعمال کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے کیا چیز یہ نیٹ ورکس ہے سی پی ایم وغیرہ استعمال کریں اور صحیح طرح سے فالو کریں گے پروجیکٹ جو ہے وہ ٹائم پہ کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اگر ہم اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائیں ہم اپنے آپ کو غلط چیزوں میں نہ نہ انوالو کریں اسپیسیفکلی اگر وہ چیز موجود ہے یہ اسٹینڈرڈ موجود ہیں اتنے ٹائم میں وہ چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں مثال کے طور سے چھت کی مثال لیں کہ چھت کو کہتے ہیں کہ جس وقت آپ چھت ڈالتے ہیں تو اس کے اندر کیورنگ کے لیے کم سے کم دس دن چاہیے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ٹاؤن پلاننگ کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں control of design and procedures کے لیے پھر مارکیٹنگ کے اندر پروڈکٹ لانچنگ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم آپ کو چاہیے کب اس کو مارکیٹ کریں گے کہاں لے کے جائیں گے کس طرح لے کے جائیں گے شپ بلڈنگ بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کے اندر کوریا کے اندر جاپان کے اندر تو استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہوگی لیکن شپ بلڈنگ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیزائننگ ہے جس کے اندر کار ہے مشین ہے ٹولس ہیں ان کی ڈیزائننگ کے اندر بھی آفس پروسیجر آپ دفتر میں جاتے ہیں جو کام ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں اگر اس کو آپ ایک اسٹریم لائن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کے اندر پھر ڈیلے نہیں ہوگی کہ ایک خاص ٹائم پہ خاص چیز کمپلیٹ ہو جائے گی اینڈ لاسٹلی کنسلٹینسی کے اندر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ کچھ جلدی سے میں نے آپ کو بتائی ہیں ساتھ ساتھ جب آتے جائیں گے تو میں آپ کو اور بتاتا جاؤں گا اس کی ایگزامپل بھی بہت ساری ہم کریں گے یہ ایک دو چیزیں ہیں کانسیپٹ وائز یہ دیکھ لیں کہ کانسیپٹ آف نیٹ ورک کیا ہے the first step in the application of C P M is to develop a network representation of the project plan پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ایک نیٹورک ریپرزینٹیشن بناتے ہیں جو بھی پروجیکٹ پلان کی یہ میں نے آپ کو ڈرائنگ کر کے بتائی ہے پہلی چیز یہ ہے اس کے بعد کیا ہے is a graphic representation with a flow of some time network is a graphic representation with a flow of some type ints branches it represents notes and branches وہی چیز میں نے بتائی ہے کہ جو نوٹس اینڈ برانچز ہے اس میں ٹائم فلو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سسٹم آف نیٹ ورکس کچھ ہیں میں نے کہا آپ کے لیے بتا دوں فزیکل سچویشن کیا ہے نوٹس کون سے ہوتے ہیں برانچز کون سے ہوتی ہیں فلورس کون سے ہوتے ہیں ہائی ویز ہے اس کے اندر انٹرسیکشن جو ہوتی ہے جہاں پہ بھی ہائی وے انٹرسیکٹ کرتا ہے وہ نوٹس ہوتے ہیں جو روڈس ہیں اس کی برانچز ہیں اور اس پہ کیا چیز فلو کرتی ہے وہیکل فلو کرتی ہے نمبر دو ایگزامپل لے لیں کمیونیکیشن ہے ٹیلی کمیونیکیشن وغیرہ میں سوئچنگ پوائنٹس ہیں جہاں ایکسچینجز ہوتے ہیں وائرس ہوتی ہیں اور اس پہ میسیجز فلو کر رہے ہوتے ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ فلوئڈ سپلائی ہے واٹر سپلائی ہے جس پہ پمپنگ اسٹیشن ہوتے ہیں پائپس ہوتے ہیں اور فلوئڈ اس میں فلو کر رہا ہوتا ہے میں نے آئل کی مثال دی ہے واٹر کی مثال دی ہے اسی طریقے سے اگر آپ پروڈکشن دیکھیں تو اس کے اندر ورک سینٹرس ہوتے ہیں اس کے اندر اور کیا چیزیں آپ کے پاس ڈفرینٹ روٹس ہیں ڈفرینٹ جابس ہیں جو آپ اس پہ کرواتے ہیں دو چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں ایک پروجیکٹ مینجمنٹ ہے جس میں ڈیسیزن آپ کرتے ہیں کسی جگہ پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان ڈیسیزنس کے اندر ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس ایکٹیویٹیز کے اندر ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو پروجیکٹ مینجمنٹ میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں لاسٹلی جہاز ہوتے ہیں ایئر ویز جو چل رہے ہوتے ہیں انٹرسیکشن کہاں ہوتا ہے جہاز جہاں پہ آ کے ملتے ہیں وہ ایئرپورٹس ہوتے ہیں پھر ایئر لائنس ہوتی ہیں روٹس ہوتے ہیں ان کے اور اس پہ ایئر کرافٹ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے لاہور سے اسلام آباد فلائی کرنا ہے تو خاص روٹ پہ جائے گا اگر ڈفرینٹ روٹ پہ جائے گا تو خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ جلدی سے میں نے آپ کو بتایا سسٹمس آف نیٹ ورک یہ ہم اور بھی جگہ آپ کو بتائیں گے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے میرے خیال میں آج کا لیکچر یہیں پہ بس کرتے ہیں اسٹاپ کرتے ہیں رکتے ہیں جس میں ہم نے سی پی ایم کی مختلف باتیں کی ہیں مختلف ڈسکشن کی ہیں اور مختلف آپ کو بتائے ہیں تو آج ہم نے انٹروڈیوس کیا اس اس کے کے کے اندر نوٹس اینڈ آرٹس بتائے ہیں بعد سیکوینس آف ایکٹیویٹیز بارے میں بتایا کچھ ایگزامپلس دی ہیں یہ جناب بگننگ تھی آپریشن ریسرچ کی آج لیکچر نمبر فور کے اندر جو ہم نے ڈسکس کیا پہلے او آر کے مختلف ٹیکنیکس کے بارے میں ہم بتاتے رہے تھے آج ایک اسپیسیفک ایکٹیویٹی کے بارے میں بات چیت کی ہے جس میں کرٹیکل پاتھ میتھڈ کی بات کی ہے ابھی کریٹیکل پاتھ میتھڈ ہم نے ڈیفائن نہیں کیا کریٹیکل پاتھ ڈیفائن نہیں کیا لیکن ایک کانسیپچل فریم ورک آج آپ کو دیا ہے نیٹورکس بتایا ہے اور نیٹورکس کی کچھ ایگزامپلس دی ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سی پی ایم کو ڈیفائن کریں گے سی پی ایم بتائیں گے سی پی ایم معلوم کریں گے اور اسی طریقے سے کریٹیکل پاتھ بھی ہم بتائیں گے یہ کریٹیکل پاتھ وہ سیریز آف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے جس پہ سے آپ نظر ہٹا نہیں سکتے نارملی ان ایکٹیویٹیز پہ سے نظر ہٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جناب اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جس میں سی پی ایم کو فردر ڈسکس کریں گے جب تک کے لیے ان کانسیپٹ کو دیکھتے رہیے گا اس پہ غور کرتے رہیے گا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا فزیکل اور مینٹل اللہ حافظ اللہ نبان السلام علیکم